دو سو مسلح سوار مصحف کے قیام گاہ کے دروازے پر رکے اور ان میں سے پانچ سرکردہ آدمی گھوڑے سے اتر کر اندر داخل ہوئے خادموں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا اور بالائی منزل پر مصحف کو اطلاع دی تھوڑی دیر بعد مصحف کمرے میں داخل ہوا اور باری باری گرم جوشی سے مسافہ کرنے کے بعد ان کے سامنے بیٹھ گیا ان پانچ آدمیوں میں سے دو عرب اور تین بربر قبائل کے سردار تھے ایک عمر رسیدہ عرب سردار نے کہا ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ حارث آپ کے لیے ایک خطرناک پڑوسی ہے اور آپ کو نصرانی حکومت کے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے عام حالات میں ہم شاید اس طرف آنا پسند نہ کرتے لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے جس آگ کے شعلے نجار گوئجار اندلس اور بلقیق میں دیکھے گئے ہیں ان سے اب الفجارہ کی کوئی بستی محفوظ نہیں جن روسا سے ہمیں آخر دم تک لڑنے کی توقع تھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں ہم میں جو تھوڑی بہت قوت مدافعت رہ گئی ہے وہ سختی سے کچل دی جائے گی فریڈینڈ کے تازہ حکم کے مطابق ہمارے لیے جان بچانے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم عیسائی ہو جائیں لیکن ہم ایسی زندگی سے شہیدوں کی طرح مر جانے کو ترجیح دیں گے الفجارہ پر نصرانی لشکر کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور اس دباؤ کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بغاوت کو پورے کوہستان میں پھیلا دیا جائے اگر ہم ایک جگہ سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں تو کئی اور مقامات پر بغاوت شروع کر دی جائے ہمیں کئی جگہ کے بہادر قبائل سے حوصلہ افزا پیغامات مل رہے ہیں انہوں نے چند چوگیوں سے نصرانیوں کو مار کر بھگا دیا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی ہے اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں سات ہزار آدمی ہم میں سے آگے جا چکے ہیں اور ہمارے یہاں آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ سواد کا باپ ایک مجاہد تھا اور ہمارا دوست بھی اور میں آپ کو یہ مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لیے نہیں تو اس لڑکی کے لیے کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کوچ کر جائیں ابھی سمندر کا راستہ کھلا ہے اور ساحل پر آپ کو کوئی جہاز بھی مل جائے گا لیکن یہ صورت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی جب فریری نینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا یا کوہستان کے کسی علاقے کے لوگ بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تو اندلس ہمارے لیے ایک قید خانہ بن جائے گا آپ کو یہ توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ حارث کی ہمسائیگی یا دوستی کے باعث آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی مصحب نے جواب دیا ہمیں اس قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہم جانتے ہیں کہ سواد کا شوہر شادی کے دن حارث کی وجہ سے گرفتار ہوا ہے قرب و جوار کے جن لوگوں کو سواد سے ہمدردی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ حارث سے انتقام لیا جائے لیکن سواد کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر حارث کو کوئی حادثہ پیش آیا یا اس کے قلعے پر حملہ ہوا تو ہم ایک دن کے لیے بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے ایک شخص نے پوچھا میں حارث کے ساتھ سواد کی ہمدردی کی وجہ نہیں سمجھ سکا مصب بولا سواد کو اس غدار کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارا بدترین دشمن ہے شاید وہ الفجارہ میں عیسائیوں کا سب سے بڑا جاسوس ہے لیکن سواد یہاں رہنا چاہتی ہے اسے یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن الحسن اس کی تلاش میں یہاں ضرور آئے گا اور اس کی آمد پر یہ گھر خالی نہیں ہونا چاہیے کیا آپ نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ موجودہ حالات میں اس کا یہاں رہنا کتنا خطرناک ہے میں اس سے سینکڑوں بار یہ بات کر چکا ہوں آپ کی آمد سے قبل بھی میں اسے یہی سمجھا رہا تھا وہ بذات خود بھی موجودہ حالات اور مستقبل کے خطرات کو مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے مگر میں اس کا یہ یقین تبدیل نہیں کر سکا کہ ابو الحسن یہاں ضرور آئے گا اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں مصب نے کہا اگر آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ اس کی ذہنی حالت پر شبہ نہیں کریں گے میں شاید اسے افریقہ جانے پر آمادہ کر لیتا لیکن اس نے اپنی خالہ کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کہ ہمیں ابو الحسن کا انتظار کرنا چاہیے ہمارے نوکروں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے سواد کی بات کا یقین نہ ہو وہ سب ابو الحسن کا انتظار کر رہے ہیں اور اگرچہ موجودہ حالات انتہائی استراب انگیز ہیں لیکن سواد کی یہ حالت ہے کہ پہلے تو وہ بہت مسترب رہا کرتی تھی لیکن اب اس کا استراب دور ہو چکا ہے وہ صبح و شام اس کے پیغام کا انتظار کرتی ہے اور اس کا راستہ دیکھتی رہتی ہے یہی حال اس کی خالہ کا ہے کسان عورتوں کو اس پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کے لیے اس سے دعائیں کراتی ہیں اور علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اس کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں بوڑھے سردار نے کہا اگر سواد کو اس حد تک اپنے شوہر کے واپس آنے کا یقین ہے تو میں اس مسئلے پر بحث نہیں کروں گا آپ کو بھی یہی رہنا چاہیے آج کے بعد ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کی خاطر حارث کی قیام گاہ پر کوئی حملہ نہ کیا جائے اللہ اس معصوم لڑکی کی امیدیں پوری کرے آپ اب ہمیں اجازت دیں ہمارے باہر انتظار کر رہے ہیں عمر رسیدہ سردار اٹھے کے ساتھ باہر نکل آئے تھوڑی دیر بعد مصب دروازے پر کھڑا سواروں کے گھوڑوں کا گرد و غبار دیکھ رہا تھا ایک صبح سعاد اپنے کمرے کے دریچے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا ایک دیہاتی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہیں میں نے اسے آپ کی خالہ سے ملاقات کے لیے کہا تھا لیکن وہ مصر تھی کہ میں صرف سے بات کروں گی وہ کہاں ہے نے پوچھا وہ بارامدے میں کھڑی ہے سواد جلدی سے باہر نکلی اور بارامدے میں ایک اجنبی عورت سے مخاطب ہو کر بولی میں سواد ہوں تم کہاں سے آئی ہو عورت نے سواد کے پیچھے خادمہ کو دیکھ کر کہا میں علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں سعاد اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے گئی کہو کیا بات ہے تم کیا پیغام لائی ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے مجھے امارا نے بھیجا ہے کچھ دیر سعاد کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی پھر اس نے کہا ابو عامر کی بیوی نے جی ہاں تم نے ابو عامر کو دیکھا تھا جی نہیں امارا کے گھر میں کوئی اور تھا جی میں اس کے گھر نہیں گئی وہ لوگ ایک مدت سے کہیں غائب تھے آج الگ صبح وہ ہمارے گھر آئی اور اس نے اصرار کیا کہ میں کسی بہانے آپ کے پاس پہنچوں اور آپ کو یہ پیغام دوں کہ اگر آپ ایک خوشخبری سننا چاہتی ہیں تو تنہا میرے گھر پہنچ جائیں اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت گاؤں پہنچی تھی اور ہمارے گھر کے سوا کہیں اور نہیں گئی اس نے مجھے یہ بھی تاکید کی تھی کہ میں گاؤں میں کسی سے اس کی آمد کا ذکر نہ کروں وہ کچھ خوفزدہ سی دکھائی دیتی تھی میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے گھر تیزی سے چلی گئی کہ اگر دوسروں نے اسے دیکھ لیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا وہ میری پرانی سہیلی ہے اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس لیے میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی اس طرف چل پڑی اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو میں اسے اطلاع دے دوں گی سعاد بھاگ کر برابر کے کمرے میں گئی اور واپس آ کر سونے کا ایک سکہ عورت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی میں تمہاری شکر گزار ہوں تمہارا کیا نام ہے میرا نام سمیا ہے اگر آپ وہاں جانا مناسب نہ سمجھیں تو میں امارا سے کہوں گی کہ وہ خود یہاں رات کے وقت پہنچ جائے سعاد نے جواب دیا نہیں اگر امارا یہاں نہیں آئی تو اس کی لازمن کوئی وجہ ہوگی میں اس کے گھر چل رہی ہوں کب ممکن ہے کہ میں تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں دیہاتی عورت سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی سعاد نے خادمہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا ابو یعقوب سے کہو وہ دو گھوڑے تیار کرے خادمہ چلی گئی سعاد نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور اپنی خالہ کے کمرے میں داخل ہوئی خالہ جان میں ذرا باہر جا رہی ہوں مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارا ابو عامر کی بیوی میرے لیے کوئی پیغام لائی اسے یہاں آنے میں خطرہ ہے اس لیے میں اس کے گھر جا رہی ہوں جب خالو جان آئے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی ورنہ ابو یعقوب آپ کو واپس آ کر بتا دے گا کہ میں کب آؤں گی سعیدہ نے کہا بیٹی مجھے ڈر ہے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو خالہ جان اس علاقے میں حارث سے زیادہ ہمارا دشمن اور کون ہو سکتا ہے اب اسے ہم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت بھی نہیں رہی آج ہم ان ایام سے کہیں زیادہ بے بس ہیں جب وہ ابو الحسن کو پکڑ کر لے گیا تھا پہلے ہماری یہ حالت تھی کہ ایک آتش فشاں پہاڑ ہم سے بہت قریب تھا اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھٹ رہا ہے اور ہم اس کے دہانے پر کھڑے ہیں خالہ جان آپ ہجرت کے لیے تیار رہیں بیٹی اگر تم کہو گی تو میں اسی وقت روانہ ہو جاؤں گی تمہارے خالو کو صرف تمہارے جذبات کا احساس ہے خالہ جان جب میں واپس آؤں گی تو ہمیں روانہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی اللہ کا شکر ہے کہ آخر یہ بات تمہارے دماغ میں آ ہی گئی خالہ جان میرے دماغ میں یہ کوئی نئی بات نہیں آئی میں نے پرسوں آپ کو اپنا خواب سنایا تھا اور اس خواب کے بعد میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میری آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے اور آس پاس کسی جگہ موجود ہے ممکن ہے کہ وہ زخمی ہو اور ابو عامر کے گھر میں میرا انتظار کر رہا ہو امارا نے اس عورت کو اس کے سوا کوئی بات نہیں بتائی کہ وہ مجھے کوئی خوشخبری سنانا چاہتی ہے جان مجھے اجازت دیجیے سعیدہ نے کہا بیٹی میں تمہیں کیسے منع کر سکتی ہوں تھوڑی دیر بعد سواد اور ابو یعقوب گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل رہے تھے ابو یعقوب نے کچھ دور جا کر کہا ٹھہریے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سواد نے گھوڑا روک لیا اور ابو یعقوب نے قریب ہو کر کہا آپ نے پہلے کبھی اس عورت کو دیکھا ہے نہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں اسے غور سے نہیں دیکھ سکا تاہم مجھے یہ خیال آیا تھا کہ وہ ابو عامر کی بستی کی عورت نہیں ہو سکتی اس کا لباس دیہاتی تھا لیکن چال ڈھال دیہاتی عورتوں سے مختلف تھی دیہات کے لوگ کسی مجبوری کے بغیر اپنی عورتوں کو تنہا نہیں بھیجتے ابو یعقوب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ تنہا میرے پاس آئے ابو یعقوب نے کہا ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو لیکن آج میں اس گاؤں کا رخ کرتے ہوئے اپنے دل میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ بستی سے باہر سے اتر جائیں اور اسے گھر کی طرف ہانک دیں اس گاؤں کے ایک کسان کا نام یاہیا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں میں اس کے گھر اپنا گھوڑا چھوڑ دوں گا اور ابو عامر کے گھر کے آس پاس کسی جگہ چھپ کر دیکھتا رہوں گا اگر آپ کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو کم از کم میں گھر والوں کو یا آس پاس آپ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگوں کو اطلاع دے سکوں گا ورنہ ابو عامر کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد آپ میرے گھوڑے پر واپس گھر آ سکیں گی یہ ٹھیک ہے ابو یعقوب نے کہا اب آپ سیدھے راستے سے جائیں اور میں قلعے کے عقب سے چکر لگا کر وہاں پہنچوں گا یہ بھی مناسب ہے سواد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا جب وہ راستے کی پہاڑی عبور کر رہے تھے تو تھوڑی دور آگے امارا کا پیغام لانے والی عورت جا رہی تھی وہ تیز رفتار گھوڑے کی ٹاپ سے بدہواس ہو کر راستے سے ایک طرف ہٹ گئی پھر جب سواد اس کے قریب سے گزر رہی تھی تو اس نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے لیکن سواد اسے دیکھے بغیر آگے نکل گئی وہ چلائی ٹھہرو ٹھہرو امارا گھر پر نہیں ہے میں نے جھوٹ کہا تھا خدا کے لیے رک جاؤ مگر اس کی آواز تیز رفتار گھوڑے کے ٹاپ میں تحلیل ہو کر رہ گئی حارث کی قیام گاہ کے سامنے کچھ فاصلے سے گزرتے ہوئے اسے صدر دروازے سے باہر کھلے میدان میں چند خیمے دکھائی دیے ایک طرف گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے یہ ایک نئی بات تھی عام حالات میں شاید وہ اسے بہت اہمیت دیتی لیکن امارا کا پیغام ملنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ابو الحسن کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی تھی اس نے گھوڑے کی رفتار کم کرنے کے بجائے اسے ایڑ لگا کر اور تیز کر دیا گاؤں سے باہر ایک باغ کے قریب پہنچ کر سواد پڑی ادھر ادھر دیکھنے کے بعد لگام کا سرا گھوڑے کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور اسے تھپکی دے کر گھر کی طرف ہانک دیا تھوڑی دیر بعد وہ امارا کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی کسی نے اندر سے کنڈی کھول دی سواد جلدی سے سہن میں داخل ہوئی اور امارا کے بجائے ایک عمر رسید آدمی کو دیکھ کر بولی امارا کہاں ہے اور تم کون ہو عمر رسید آدمی نے جواب دیا امارا کو ہم نے احتیاط کہیں چھپا دیا ہے اور میں ابو عامر کا دوست ہوں اگر آپ کا نام سواد ہے تو آپ اندر تشریف رکھیں میں امارا کو ابھی بلاتا ہوں ابو عامر کہاں ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے آپ پریشان نہ ہوں ہم نے انہیں اس لیے چھپا دیا ہے کہ گاؤں میں سے کوئی غدار حارث کو خبردار نہ کر دے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ہاں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے سواد کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اس نے بڑی مشکل سے کہا خدا کے کے لیے مجھے ان پاس لے چلو نہیں میں انہیں یہیں بلاتا ہوں عمر آدمی دروازے کی طرف بڑھا لیکن اس نے باہر نکلنے کے بجائے اندر سے کنڈی لگا دی سواد نے کسی غیر متوقع خطرے کے پیش نظر جلدی سے اپنا خنجر نکالا اور بھاگ کر اس کے پیٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے چلائی تم حارس کے جاسوس ہو خدا معلوم کے مسلمان کب تک اپنے غداروں کے جرائم کی سزا بھگتتے رہیں گے لیکن تم اپنے سے حاصل کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے بتاؤ وہ کہاں ہے اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے پیچھے سے کسی نے کہا تمہیں ایک بوڑھے آدمی کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سواد نے مڑ کر دیکھا حارث کمرے سے نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ چار مسلح آدمی تھے تم وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی حارث نے جواب دیا ہاں میں اور یہ بوڑھا آدمی میرا ایک ادنا ملازم ہے اور وہ عورت بھی تمہاری ایک ادنا ملازم تھی جسے تم نے ہمارے گھر بھیجا تھا ہاں یہ ایک مجبوری تھی مجھے بہت پہلے سے شبہ تھا کہ ابو عامر اور اس کے بال بچوں کے اچانک غائب ہو جانے کا ابو الحسن کی قید سے گہرا تعلق ہے اور جب ابو عامر کچھ عرصے کے لیے کہیں گیا تھا تو تمہارا نوکر بستی کے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا پھر جب وہ واپس آ گیا تو تمہاری اور امارا کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں بلا آخر جب ایک مدت کے بعد ابو عامر اور اس کے بال بچے کہیں غائب ہو گئے تو بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق تمہارا نوکر یہاں آ کر ان کے متعلق پوچھا کرتا تھا شاید تم اسے اپنے شوہر کے متعلق کوئی خبر ملنے کی امید پر یہاں بھیجا کرتی تھی اور اب تمہارے یہاں آ جانے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس بارے میں تم بہت کچھ جانتی ہو سواد غصے سے بےتاب ہو کر آگے بڑھی اور پھر آگ چپکنے کی دیر میں حارث اس کے خنجر کی زد میں تھا لیکن ایک مسلح آدمی نے آگے بڑھ کر سواد کو ایک طرف ڈھکیل دیا اور خنجر نے حارث کے سینے میں اترنے کے بجائے اس کا بازو زخمی کر دیا دوسرے آدمی نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی اور خنجر گر پڑا تیسرے آدمی نے سواد پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی مگر چلایا ٹھہرو اسے کچھ نہ کہو اسے جن کے لیے بلنسیا سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں ایک سپاہی نے حارث کے بازو سے خون بند کرنے کے لیے بوڑھے آدمی کا پٹکا اتار کر پٹی باندھ دی اور وہ کچھ سوچ کر سواد سے مخاطب ہوا بے وقوف لڑکی مجھے معلوم نہیں کہ ڈان لوئی تمہارے لیے کیا سزا تجویز کرے گا لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے صاف گوئی سے کام لیا اور اس علاقے میں ابو الحسن کے تمام ساتھیوں اور مددگاروں کے نام بتا دیے تو ممکن ہے کہ تم ایک اذیت ناک موت سے بچ جاؤ میں تمہیں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں جو تم امارا سے پوچھنے آتی تھی ابو الحسن آزاد ہو گیا ہے ابو عامر جس کی وفاداری تم نے خرید لی تھی وہ اپنی مہم میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے اور اب تم سے یہ معلوم کرنا میرا یا ڈان لوئی کا مسئلہ نہیں بلکہ اسپین کی حکومت اور کلیسا کا ایک اہم فرض ہے کہ اس سازش کے سرغانہ کون تھے اور اگر تم نے سیدھی طرح بات نہ کی اور ڈان لوئی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دیا تو وہ تمہیں انکویزیشن کے ایسے اذیت خانوں میں بھیج سکتا ہے جہاں عزائم کے انسان بھی اپنے دل میں کوئی راز نہیں چھپا سکتے میں یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مصحف میرا دوست ہے اور میں اسے مکمل تباہی سے بچانا چاہتا ہوں سواد چند سانی سر جھکائے کھڑی رہی پھر اس نے حارث کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ملال کے بجائے امید کی روشنی تھی اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نے کہا میرے خالو جانتے ہیں کہ تم کس قسم کے دوست ہو ہم صرف تمہارے مزید شر سے بچنے کے لیے خاموش تھے لیکن ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے اگر ابو الحسن زندہ ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے تو میں بھی ایک راز بتا سکتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کی تلوار لمحہ ب لمحہ تمہاری شہر کے قریب پہنچ رہی ہے اس وقت تم میرے وار سے بچ گئے لیکن اس کی ضرب سے کبھی جابر نہ ہو سکو گے حارث نے ایک کھوکھلا قہقہار بلند کرتے ہوئے کہا وہ سمندر پار جا چکا ہے وہ ترکوں کی پناہ میں ہے اور شاید اب وہ تمہارا نام بھی بھول چکا ہو آج کے کے بعد تمہیں صرف اپنے خاوند مستقبل کی فکر کرنی چاہیے میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گی حارث اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا تم میں سے کوئی باہر جا کر سواروں کو میری طرف سے یہ حکم دے کہ وہ اس مکان کے سامنے جمع ہو جائیں اور تمہارے گھوڑے بھی لے آئیں گاؤں کے لوگوں کو اس طرف نہ آنے دیں ایک گھوڑے پر اس لڑکی کو باندھ کر قلعے میں لے چلو میرا زخم معمولی ہے کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس لڑکی کو یہ معلوم ہوتا کہ قلعے کے اندر اسے کیا پیش آنے والا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز یقیناً اس سے مختلف ہوتا ابو یعقوب نے گاؤں کے سب سے آخری گلی میں یحییٰ کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھول کر کہا وہ باہر گئے ہیں ابھی آ جائیں گے خیریت تو ہے نا تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو ابو یعقوب نے جواب دینے کے بجائے سہن میں داخل ہو کر گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا وہ آئے تو انہیں مسجد میں بھیج دیجیے میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تم یہاں کیوں نہیں بیٹھ جاتے مجھے ایک بہت ضروری کام ہے ابو یعقوب تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو میری بہن میں واپس آ کر آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں گا ممکن ہے کہ مجھے کسی کام میں آپ کی مدد کی ضرورت بھی پڑے ابو یعقوب یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ مسجد میں داخل ہوا جس کے سہن سے وہ گاؤں کی پہلی دو گلیوں اور باہر کے باغ اور اس راستے کا کچھ حصہ دیکھ سکتا تھا جو شمال سے جنوب کی طرف جاتا تھا ابو عامر کے گھر کا دروازہ بند تھا اور گلی میں اسے کوئی بات تشویشناک نظر نہ آئی مگر اس نے باغ کی طرف دیکھا تو اسے درختوں کی اوٹ میں چند گھوڑے دکھائی دیے وہ سہن سے نکل کر سڑک کے دوسرے کنارے درختوں کی آڑ لیتا ہوا مسجد کے دائیں طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ چند آدمی گھوڑوں کی تھامے کھڑے تھے ان کے پیچھے آٹھ دس سوار باغ میں پھیلے ہوئے تھے پھر اچانک اسے باغ کے سامنے سے گزرنے والے راستے پر سواد دکھائی دی اس کا دل بیٹھ گیا سواد ادھر ادھر دیکھے بغیر کونے کے مکان کی طرف چلی گئی ابو یعقوب بھاگ کر واپس مسجد کے قریب پہنچا تو سعاد کے گھر میں داخل ہو رہی تھی پھر وہ بے بسی کی حالت میں مسجد کے سہن میں کھڑا کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا وہ فطرتن نڈر تھا لیکن زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی قوتیں جواب دے چکی ہیں کبھی کبھی اسے انتظار کے لمحات انتہائی صبر آزما محسوس ہوتے اور اس کے جی میں آتا کہ وہ بھاگ کر مکان کے اندر داخل ہو جائے لیکن مسلحتیں اس کی بے چینی پر غالب آ جاتی آخر سوار باغ سے نکل کر ابو عامر کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے سعاد حارث اور اس کے مکان سے نکلے ملازم ایک سفید گھوڑا دروازے پر لے آئے اور حارث اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا دوسرا گھوڑا سواد کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس پر سوار ہو گئی اس عرصے میں ابو یعقوب کے دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ وہ بھاگ کر اپنا خنجر حارث کے سینے میں گھونپ دے مگر اس خیال نے اس کے پاؤں جکڑ دیے تھے کہ وہ ایک دیوانے کی طرح جان تو دے سکتا ہے لیکن سواد کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور جب یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا تو ابو یعقوب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے وہ راستے سے کچھ دور ہٹ کر کھیتوں میں سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا پھر جب وہ سڑک سے قلعے کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑے تو رک گیا کچھ دیر ایک درخت کے پیچھے کھڑا رہا اور جب وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو اس نے سوچا کہ وہ جلدی سے پیدل چل کر اپنے قلعے میں مصحف کو خبردار کر دے لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ کیوں نہ گاؤں سے اپنا گھوڑا لے لے تاکہ جلدی سے گھر پہنچ جائے چنانچہ وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگنے لگا لیکن اچانک اسے اپنے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا آرس قلعے کی سمت خیموں کی اوٹ سے پندرہ بیس سرپٹ سوار نمودار ہوئے اور گرد کے بادل اڑاتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف نکل گئے جس کے عقب میں مصحف کی قیام گاہ تھی ابو یعقوب کچھ دیر بے حص و حرکت کھڑا رہا پھر اچانک ایک نئی امید اور بلبلے کے ساتھ گاؤں کی طرف چل دیا ہر قدم پر اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگا میرے اللہ وہ بلند آواز سے بار بار یہ الفاظ دہراتا تھا مجھے ہمت دے کہ میں ان کی مدد کر سکوں سواد اور اس کی خالہ کی عزت و ناموز کی خاطر اپنی جان قربان کر سکوں میرے اللہ تو رحیم ہے تو جبار ہے میں ان بے بس انسانوں کے لیے تیرے کرم اور تیری پناہ کا طلبگار ہوں جن کے لیے ظالموں نے عزت کی زندگی کے سارے راستے بند کر دیے میرے اللہ سواد کو مرتے وقت بھی یہ امید ہوگی کہ ابو الحسن واپس آئے گا اگر تیرا کرم ہو تو اس کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں میرے اللہ وہ بے بس خاتون کسی معجزے کی امید پر زندہ تھی اور مرنے سے پہلے میں وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں پفور الرحیم ان پر رحم فرما سعاد ننگے سر چار مسلح پہرے داروں کے درمیان ڈان لوئی کے سامنے کھڑی تھی حارث اور نصرانی فوج کا ایک افسر اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے دروازے پر دو سپاہی نیزے تانے کھڑے تھے ڈان لوئی کچھ دیر سواد کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ تمہارا شوہر بھی اسی کمرے میں میرے سامنے پیش ہوا تھا پھر وہ حارث سے مخاطب ہوا حارث تم نے اسے مصحب اور اس کی بیوی کے متعلق بتا دیا ہے جی ہاں میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اب اسے آپ کے سامنے غلط بیانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈان لوئی نے سواد کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابو الحسن کی جان صرف اس لیے بچ گئی تھی کہ وہ میرے سامنے سچ بولا تھا مجھے ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان کی موت پسند نہ تھی میں تمہاری ہلاکت بھی پسند نہیں کروں گا تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں ضرور زندہ رہنا چاہیے اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ابو عامر کے علاوہ اس علاقے میں ابو الحسن کے مددگار اور کون کون لوگ ہیں اور وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تو میں تمہاری جان بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں تمہارے شوہر کی جان بچانا تو میرے بس کی بات نہیں لیکن اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نئی دنیا بھیج دیا جائے گا اور وہاں تمہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جس کی رفاقت میں تم ابو الحسن کو بھول جاؤ گی مصب اور اس کی بیوی کے موت کے بعد اب یہاں تمہارا کوئی اور نہیں اگر تم نے مجرموں کو پکڑوانے میں ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو میں تمہیں غرناتا میں انکویزیشن کے سپرد کر دوں گا تمہارے خاوند کے متعلق مجھے یقین نہیں کہ وہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ اندلس کی زمین پر قدم رکھنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر بالفرض وہ الفجارہ تک پہنچ ہی گیا تو انکویزیشن کے اذیت خانوں میں تم اسے نہیں دیکھ سکو گی میرا ایک ملازم کچھ عرصے انکویزیشن کی اذیت خانے میں کام کر چکا ہے میں تمہیں کچھ وقت کے لیے اس کے سپرد کر دوں گا اور پھر تم یہ اندازہ کر سکو گی کہ غرناتا کی انکویزیشن کی اذیت خانے میں تمہارا کیا حشر ہوگا مجھے افسوس ہے کہ مصب اور اس کی بیوی زندہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے ورنہ ہم ایک ساتھ کے اندر اندر ان سے کئی راز اکلوا لیتے اور اب تک سینکڑوں آدمی گرفتار ہو چکے ہوتے ویسے بھی اب کسی مسلمان کو قید یا قتل کرنے کے لیے اس پر کوئی جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں حکومت اور کلیسا کو کسی کے خلاف حرکت میں لانے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے غلاموں کو آزاد کروانے کی سازش میں حصہ لینے والوں کے ساتھ کسی بے گناہ کو بھی پکڑ لیا جائے تمہارے لیے اب زندہ رہنے اور امن سے باقی زندگی بسر کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور حکومت اور کلیسا کے خلاف ہر سازش کا انکشاف کر دو پھر تم غلامی کی اذیتوں سے بچ جاؤ گی اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی اچھا نوجوان تم سے شادی بھی کر لے سواد کا سارا وجود غصے کی شدت سے لرز رہا تھا لیکن اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور وہ ڈان لوئی کے بجائے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی ارس اسے سمجھاؤ ڈان لوئی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہارس کچھ سوچ کر سواد سے مخاطب ہوا بیٹی مجھے مصب اور تمہاری خالہ کی موت کا بہت افسوس ہے لیکن یہ ان کی غلطی تھی فوج کے آدمی ان کے گھر کی تلاشی لینے گئے تھے لیکن نوکروں نے مزاحمت کی جس سے تین آدمی ہمارے بھی مارے گئے تھے اور پانچ زخمی ہوئے ایک سپاہی مصحف کے ہاتھوں قتل ہوا اور دو زخمی بھی ہوئے تھے ایک سپاہی کو مصحف کی بیوی نے تمنچے سے ہلاک کر دیا تھا اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت تمہارا قلعہ اور اس کے قریب بستی کے کئی مکان جل رہے ہیں ڈان لوئی نے پھر کہا اس لڑکی کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لڑائی کے وقت یہ ان احمقوں کے ساتھ نہیں تھی ورنہ اشتعال کی حالت میں وہ اسے صرف زخمی یا گرفتار کرنے پر اتفاق کرتے سعاد نے لرستی ہوئی آواز میں کہا میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری خالہ اور خالو نے غلامی اور ذلت کی زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دی ہے تمہیں اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں تم نے ہم پر فتح حاصل نہیں کی ہماری شکست ان غداروں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے ملی حصار میں صدیوں سے شگاف ڈال رہے تھے ابو عبداللہ اور ابو القاسم جنہوں نے تمہارے لیے غرناتا کے دروازے کھولے تھے ان ملت فروشوں کے طویل سلسلے کی آخری کڑیاں تھے جن کے باعث ہماری عظیم سلطنت بتدریج ختم ہوئی اور تمہیں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری زندگی کی اب کوئی قیمت نہیں میں جانتی ہوں کہ ہمارا اندرس جس کے ایک ایک ذرے پر ہماری عظمت رفتہ کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں اب ایسا جنگل بن چکا ہے جہاں ہمیں عام جانوروں کی حیثیت سے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا میں تمہارے مظالم سے نہیں ڈرتی مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہوگا لیکن کاش مستقبل کے ادوار میں ہمارے خون کی ندیاں ہماری نسلوں کے دریا اور ہماری جلی ہوئی بستیوں کی راکھ ہمارے ماضی کے غداروں کی گناہوں کا کفارہ ہو سکتے ڈان لوئی نے کہا لیکن ہم تمہیں زندہ رکھیں گے اور وہ زندگی ایسی ہوگی کہ تم ہر آن موت کی تمنا کرو گی مجھے یقین ہے کہ جب تمہیں دوسری بار ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو تمہارے خیالات مختلف ہوں گے میں تمہیں انکوزیشن کی جلادوں کے سپرد کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت بھی تمہیں یہ خواہش نہیں کہ تم ابو الحسن کے لیے زندہ رہو اگر وہ میرے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو ممکن ہے کہ میں اسے بھی تمہارے ساتھ نئی دنیا بھیج دوں میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ہمارے لیے غلاموں کا قحط پڑ گیا ہے مجھے تو صرف اس خیال سے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی آگ میں جلا دی جائے گی سواد نے جواب دیا ڈان لوئی مجھے یقین ہے کہ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کو تمہارے غلاموں کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے اور نہ آگ کے شولوں میں تمہارے راہب میری چیخیں کبھی سن سکیں گے سعاد نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا تمہاری دھمکیاں یا موت کا خوف اللہ پر میرا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا تم مجھ سے یہ اطمینان نہیں چھین سکتے کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے ڈان لوئی نے غور سے سواد کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر امید کی روشنی اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک سے مروب ہو کر رہ گیا اس اس اس اس کو کو لے لے جاؤ نے نے کہا کہا سب پہرے دار کر کمرے سے سے نکل گئے تو حارث لڑکی کے متعلق تمہارے آدمیوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے ابھی الفجارا کے کئی علاقوں میں بغاوت فرو نہیں ہوئی اور سپہ سالار اس جگہ بھی اپنے سپاہی بھیجنے سے جھجکتا تھا حارث نے جواب دیا جناب اس علاقے میں کوئی سر نہیں اٹھائے گا آپ مطمئن رہیں ڈان لوئی نے برہم ہو کر کہا بے وقوف میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لڑکی کسی کی غفلت یا سازش کے باعث یہاں سے نکل گئی تو اس علاقے میں بھی آگ بھڑک اٹھے گی میں ان لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں جو موت سے نہیں ڈرتے حارث نے کہا جناب ابھی تک اسے یہ خوش فہمی ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ اتنی نازک ہے معمولی اذیت بھی برداشت نہیں کر سکے گی ڈان لوئی نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم کسی دقت کے بغیر لڑکی کو گرفتار کر لو گے اور مجھے اتنی آسانی سے سازش کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں گی تو میں سپہ سالار سے مدد لے کر یہاں نہ آتا وہ قلعہ اب حکومت کی ملکیت تھا اور جن سپاہیوں نے اسے آگ لگائی ہے میں انہیں سخت سزا دوں گا ہارس نے جھجکتے ہوئے کہا جناب اگر انہیں لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تو عوام پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا میں نے چند باثر آدمیوں کو بھیج دیا ہے کہ وہ لوگوں کا جوش ٹھنڈا کریں اور جن لوگوں کے گھر جل گئے ہیں انہیں یہ سمجھائیں کہ ان پر یہ مصیبت مصب کی وجہ سے آئی ہے ڈان لوئی بولا تمہیں اس بات کا تو کوئی خطرہ نہیں کہ وہ اس قلعے پر حملہ کر دیں گے جناب جب بغاوت زوروں پر تھی اور پہاڑوں پر دور دور تک آگ کے شولے دکھائی دیتے تھے تو بھی مجھے اس علاقے میں کسی بد امنی کا شبہ نہیں تھا آپ کو یہاں سپاہیوں کے لانے کی ضرورت نہ تھی اس علاقے میں غرناتا سے آنے والوں کی تعداد کافی ہے اور جن لوگوں سے کسی مزاحمت کا خدشہ ہو سکتا تھا وہ افریقہ جا چکے ہیں باقی سب زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جب کبھی مقامی لوگوں سے سرکشی کا کوئی خدشہ ہوتا ہے تو وہ ان کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں لیکن لیکن کیا جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس لڑکی کی بہت عزت کرتے ہیں اور یہ خبر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا شوہر شادی کے دن گرفتار ہو گیا تھا میرا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے مشتعل ہو جائیں گے آپ کی موجودگی میں کسی کے مشتعل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر مجھے چونکہ اس کے بعد بھی یہاں رہنا پڑے گا اس لیے اس پر یہاں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ اسے نرمی سے سمجھا کر استباغ لینے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی سہارا نہ ہو زیادہ عرصہ اپنی پر قائم نہیں رہ سکتی میں اپنی بیوی اور بیٹی سے کہوں گا کہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں ڈان لوئی نے کہا جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تو تم یہ بھول جاتے ہو کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے میں اپنے ساتھ زیادہ فوج اس لیے نہیں لایا کہ یہ جنگ سمندر سے دور ہے ورنہ میں رات کے وقت آرام کی نیند نہ سوتا اس لڑکی کو تہخانے کے بجائے کسی کمرے میں بند کرو اور اسے یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کے آرام کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہو کہ اسے عیسائی بن جانے کے فائدے سمجھائیں اور میں خود بھی اس سے علیحدگی میں بات کروں گا